سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد مظلوم کی تلوار کے آزاد ہے دیکھ مددگار سرور کے آزاد اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو آزادار بنائے اب جو میرے مولا کا نہیں ہے خود سے ذرا سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے دیکھ مددگار سرور کے آزاد ہے سرور کے آزاد تخلیق کی ترکیب میں ہے چار عناصر سب ہے میرے مولا کے زادار عناصر اس واسطے ہیں صاحب اسرار عناصر خود کرتے ہیں اس بات کا اقرار عناصر ناگ نہ پانی سے نہ مٹی نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے کے مددگار سرور کے آزادہ دی کے مددگار سرور کے آزادہ سچ ہے کے نظر ہو تو ہٹے ایب نظر کا موسم تو کبھی دیکھیے توحید نگر کا مغموم فضا سرخ شفق حزن سہر کا کالا ہے گلا لیے اللہ کے گھر کا توحید پرستار ولی ولی ابن ہے خالق بھی آزاد کے مددگار سرور کے آزادہ ہے کے مددگار سرور کے ازادار کس ظرف کا حامل ہے ازادار کسینہ نہ بغض نہ الغاد نہ نہ حام کینا ہے کرب و بلا کا یہاں باد مدینہ اس شہر میں دشوار ہے غیار جینا سینے پہ جو ماتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے دیکھ کے مددگار سرور کے آزادہ ہے کے مددگار سرور کے آزاد ہم سینوں پہ ماتم سے بناتے ہیں مسلح ہوتی ہے جب تو سجاتے ہیں مسلح ماتم کے جلوسوں میں بچھاتے ہیں مسلح خود اپنی زبان سے یہ بتاتے ہیں مسلح سجدوں میں بھی شبیر تو روتا ہے نمازی شبیر مددگار سرور کے آزادہ ہے دے کے مددگار سرور کے آزادہ اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے رخ یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے دی کے مددگار سرور کے آزادہ ہے دی کے مددگار سرور کے خبردار کی آنکھوں میں ہے رحمت کے ذخیرے پلکوں میں چھپے ہیں کہیں اشکوں کے جزیرے جب کو ہے بصیرت سے اترتے ہیں یہ ہیرے ہو جاتے ہیں تب دل مقدر کے وطیرے سدرا سے آزادار کو آتی ہے صدا ہے اس جنس کا میں خ مددگار سرور کے آزادہ دے کے مددگار سرور کے آزاد ایک اشک سے ہو جاتی ہے سانسوں کی تہارت ایک اشک سے بج جاتی ہے دو زخ کی حرارت ایک اشک سے کر سکتے ہو جنت کی تجارت ایک اشک سے ہو جاتی ہے مولا کی زیارت آنکھوں کو اگر رونے کی عادت نہیں ہوگی تربت میں بھی مولا نہیں ہوگی کے مددگار سرور کے آزاد ہے ٹی کے مددگار سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد سرور کے آزاد